الحمد الحمد لله لله نعم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور ومن سيئات يهده الله فلا مضل له له ومن يضلل فلا هادي لا الله محمدا عبده ورسوله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 إلا تنصروه فقد نصره الله الله الله الله الله إذ إذ إذ أخرجه الذين الذين كفروا كفروا ثاني اثنين هما في الغار يقول لا تحزن إن معانا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة السفلى وكلمة العليا والله عزيز حكيم وقال صلى الله عليه وسلم <clears throat> المسلم من من من سلم المسلمون ويده والمهاجر هجر ما نهى الله الله عنه رواه الامام بخاري والامام مسلم في صحيحهما او كما قال صلى عليه وسلم معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ محرم کا مہینہ ہے اور ماہ محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے یہ مہینہ بڑا ہی تاریخی مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ہمارے لیے بہت سارے دروس بہت ساری عبرتیں اور بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں اس لیے آج کے اس مختصر سے خطب جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے اس مہینے کے اندر پائے جانے والے چند دروس کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس مہینے کے جو دروس ہیں ان دروس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے عام رب العالمین میرے معزز بھائیوں یہ مہینہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتا ہے سب سے پرانی یاد سب سے پرانی تاریخ جو اس مہینے سے وابستہ ہے وہ ہے حضرت موسا علیہ اللاط السلام کو اللہ رب العالمین کا نجات دینا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اسی مہینے کی دس تاریخ کو نجات دی تھی اور اسی کے شکرانے کے طور پر علیہ السلاۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور جب رمضان کے روزے فرد ہو گئے تو محرم کا روزہ رکھنا خاص طور سے محرم کی دس تاریخ کا روزہ رکھنا ہمارے لیے مصنون قرار پایا یہ مہینہ و نصرت کا مہینہ ہے ظلم سے نجات کا مہینہ ہے کامیابی کا مہینہ ہے اور اس طریقے سے مظلوموں کی مدد کا مہینہ ہے اور ظالموں کو کی بربادی کا اور ظالموں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچانے کا مہینہ ماہ محرم ہے محرم کا مہینہ جو اسلامی سال کی شروعات جس مہینے سے ہوتی ہے یہ محرم کا مہینہ ہمیں ہجرت کا واقعہ بھی یاد دلاتا ہے ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی زندگی کا ایسا بڑا واقعہ ہے کہ جب اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالنے کا موقع آیا اور یمن سے ابو مساشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں ہے لہذا آپ کوئی تاریخ کی بنیاد ڈالیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے ان صحابہ کرام کے سامنے یہ تجویز رکھی اور بڑے بڑے صحاب کرام اکٹھا ہوئے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد بنائی جائے کسی نے کہا بے عصد کو کسی نے کہا کہ بدر کے واقعے کو کسی نے کہا کہ ہجرت کے ہجرت کے واقعے کو اور ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنانے کی تجویز علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کسی نے کہا کہ فتح مکہ کی مناسبت سے ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد ہونی چاہیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور اتفاق رائے سے یہ تجویز پاس ہوئی کہ مسلمانوں کی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوگی کیوں اس لیے کہ یہ ہجرت سے متعلق ہے اور ہجرت کسی شان و شوکت کو روب و دبدبے کو اور طاقت کو یاد نہیں دلاتا ہے بلکہ ہجرت کا واقعہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے مظلوموں کی مدد کی اسی محرم کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام جو مظلوم تھے ان کی قوم مظلوم تھی اور اپنے زمانے کا سپر پاور اور طاقتور انسان فرعون جو اپنے آپ کو رب اور خدا کہا کرتا تھا کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو عبرتناک شکست دی اور پانی کے اندر ڈبو دیا اور آنے والی پوری نسل انسانی کے لیے اسے اللہ رب العالمین عبرت کا داستان بنا دیا اس لیے محرم کے مہینے کو اسلامی سال کی شروعات قرار دیا گیا اور ہجرت کو بنیاد بنایا گیا کیونکہ ہجرت کا واقعہ بھی ہمیں اسی بات کی یاد دلاتا ہے ہجرت کا واقعہ ہمیں دلاتا ہے کہ مکے کے اندر تیرہ سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کس طریقے سے وہاں کے کفار و مشرقین کے ظلم و ستم کا تخت بنے رہے مشق تخت بنے رہے اور کس طریقے سے ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم کیا گیا اور اسلام جس کا نام لینا بھی مکے کے اندر پھانسی کے مرادب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی اسلام کی اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں تھے اس لیے آپ طائف بھی گئے لیکن طائف سالوں نے آپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا وہ تاریخ کے دامن پر ایک بدنما داغ اور ایک بدنما دھبا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو ہجرت کرائی اور آپ کو خواب کے اندر مدین منورہ کے دیدار کرایا گیا اور آپ نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے میں مدین منورہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤں یہ صرف جس کا پرانا نام تھا اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اس نام کو بدل دیا اور اس نام اس کا نام مدینہ رکھا گیا تو یہ واقعہ میرے بھائیوں ہمیں یاد دلاتا ہے ہجرت کا واقعہ کہ وہ اسلام جو مکے کی گلیوں کے اندر مشہور تھا جس کا نام لینا بھی پھانسی کے مرادر تھا اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو دنیا کے اندر جو غلبہ عطا کیا وہ ہجرت کی مرہون منت ہے ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنے فضل کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ ہوئی کہ واقعہ ہجرت کے میرے بھائیوں ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے اسی لیے محرم کے مہینے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو مدینے کے صحابہ تھے جب آپ ان سے بیعت بھی تھی اسی دلچہ کے مہینے میں اور حج کے مہینے میں اسلام کا جو پانچواں اہم رکن ہے حج پوری دنیا کے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ استطاعت سے نوازتا ہے اس مہینے کے اندر انجام دیتے ہیں جو اسلام کا آخری رکن ہے حج اور حج کے اندر یہ بیعت ہوئی تھی صحابہ کرام سے کہ جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے ہم مدینہ منور آئیں گے تو آپ سب لوگ ہماری مدد کیجیے گا اور اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد جو پہلا چاند نکلتا ہے وہ محرم کا چاند نکلتا ہے اس لیے محرم کے مہینے کو بنیاد بنایا گیا اسلام کی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوگی صاحب کرام نے یہ بھی کہا تھا کہ ربی الاول کے مہینے سے کیا جائے کسی نے کوئی اور مہینہ پیش کیا کسی نے کہا کہ رمضان کے مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہو کیونکہ رمضان کا مہینہ اور پورے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے جو عشر مبشرہ میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی تھی ان لوگوں کی نظر انتخاب محرم کے مہینے میں پڑتی تھی یہ محرم کا مہینہ میرے بھائیوں یہ ہجرت کے بھی واقعے کو یاد دلاتا ہے کہ کس بے سو سمانی کے عالم میں کس مظلومیت کے ساتھ اسلام کی بقا کے لیے توحید کے شاعت کے لیے اسلام کے غلبے کے لیے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحاب کرام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے ایک ایسی جگہ گئے جہاں ان کا کوئی حامی نہ تھا اور اس طریقے طریقے سے کوئی ان کا مددگار اس طریقے سے نہیں تھا اور تمام مسلمانوں کے لیے شروع شروع میں ہجرت کرنا واجب قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تاکہ کافروں کے دلوں کے اوپر اسلام کا روب تاری ہو کہ مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک ملک کو بنانے میں ایک اسلام کی حکومت کی داغ بیل ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس لیے شروع اسلام کے اندر جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا ہر مسلمان کے اوپر جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کے لیے مدین منورہ کی طرف ہجرت کرنا ضروری قرار دے دیا گیا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اس کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی اور آپ نے کہا کہ لاہی جو تباد الخط ہے فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہوگی کیونکہ مکہ مکرمہ سے ہی اسلام کی اشاعت ہوئی اسلام کی شروعات ہوئی تھی اسی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اللہ رب العالمین نے غار ہیرا کے اندر آپ کو نبوت سرفراز کیا تھا اور اسی مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا لیکن جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکے مکرمہ میں داخل ہوئے تو اب مکے مکرمہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اس لیے آپ نے فرما دیا لا ہجرت آباد فتح اب مکے مکرمہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنا جو ضروری تھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن آج بھی اگر کسی ایسے ملک میں کوئی مسلمان رہتا ہو جہاں اسلام پر عمل کرنے کے لیے اس کے لیے پریشانی ہو اس کے لیے مصیبت ہو یا اس طریقے سے اس کے لیے پریشانی ہو تو ایسے ملک سے بھی ہجرت کرنا آج بھی وہ چیز باقی ہے اور یہ چیز قیامت تک کے باقی رہے گی آپ نے صرف اس چیز کو ختم کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا یہ چیز آپ نے ختم کی تھی لیکن جو ہجرت عمومی معنی میں ہے کہ کسی بھی ملک میں جہاں انسان رہتا ہو مسلمان اور اسے اسلام کے اوپر عمل کرنے میں پریشانیاں ہوں مسائل ہوں اور اس طریقے سے ہر چیز پر پابندی ہو ایسے ملک سے کسی دوسرے ملک میں جانا جہاں اسلام پر عمل کرنے میں انسان کے لیے آسانی ہو یہ حکم آج بھی ہے اور قیامت تک کے حکم باقی رہے گا تو میرے بھائیوں یہ محرم کا مہینہ ہمیں اسی واقعے کو یاد دلاتا ہے ہجرت کے واقعے کو یاد دلاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہجرت کے بعد ہی دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ کیا اور اسلام کی دنیا کے اندر احساس ہوئی اسی ہجرت کے ہی مرہون منت ہے اللہ کے فضل کے بعد اسلام کی احساس اس لیے ہجرت کا واقعہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے اس لیے صاحب کرام نے اسی واقعے کی اسلامی تاریخ کی بنیاد بنائی میرے بھائیوں ہجرت تو نقل مکانی کا اصل نام ہے لیکن ہجرت کا ایک دوسرا معنی اور بھی ہے وہ معنی یہ ہے ہجرت کا دوسرا معنی چھوڑ دینا ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینے کو اور اس طریقے سے ہجرت کا جو معنوی معنی ہے وہ مانوی معنی قیامت تک باقی رہے گا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم سلم منسلمون بلسان وید ہی مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے وہ المہاجر من حجر امان اور مہاجر ہوا ہے کہ جو اس چیزوں کو چھوڑ دی اس کو اللہ رب العامی نے منع کر دیا ہے یہ بھی ایک ہجرت ہے میرے بھائیوں اور ایک عظیم ہجرت ہے کیونکہ ہجرت کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینے کے ایک مسلمان اگر اپنے ملک کو چھوڑتا ہے یہ ہجرت کہلاتا ہے اس کو نقل مکانی کہا جاتا ہے اور ایک ہجرت یہ ہے کہ اگر مسلمان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس طریقے سے وہ تمام چیزیں جس اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا یہ بھی ہجرت ہے کیونکہ ہمارے میری فرمایا کہ وہ مہاجر مہاجر وہ ہے کہ من حجر امان اللہ عنہ کی جو اللہ نے منع کر دیا ہے اس چیز کو جو چھوڑ دے وہ بھی مہاجر ہے کیونکہ مہاجر کے معنی ہوتے چھوڑ دینے والا یہ عمل میرے بھائی وہ قیامت تک باقی رہے گا اس لیے یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے کہ انسان اللہ کی تمام ممنوعات کو اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے اللہ اس کے رسول کی شریعت پر عمل پیرا ہو اور اللہ رب العالمین نے اس کے نبی نے جو حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو یہ سب سے بڑی ہجرت ہے اور سب سے بڑی چیز میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے منع کی ہے وہ دین اسلام کے اندر اور پورے دین کے اندر جو دین اللہ رب العالمین نبیوں کو دے کر کے بھیجا اس دین کے اندر سب سے بڑی چیز جو حرام کردہ چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس لیے شرک چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت ہے برائی کو چھوڑ دینا غلط کاموں کو چھوڑ دینا اور اس طریقے رسم و رواج کو چھوڑ دینا بدعت و خرافات کو چھوڑ دینا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی میرے بھائیو ہجرت ہے ہجرت صرف نقل مکانی کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف نقل مکانی کر لے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے لیکن گناہوں کا نہ چھوڑ دے چھوڑے شر کے اندر لت پت رہے گناہوں کا کام کرے برائی کرے اور وہاں جانے کے بعد بھی اسلام پر عمل پیرانا ہو تو اسی ہجرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے اصل ہجرت یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان تمام چیزوں کو جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے نبی نے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے یہ بھی ہجرت کا ایک بہت اہم معنی ہے جس کی طرف ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ سب سے بڑی معاشیت سب سے بڑا اللہ رب کا کرنا کردہ جس کو اللہ رب العامن منع کیا ہے تمام ربیوں نے منع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے کیونکہ شرک میرے بھائیوں ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ کی جیسے انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں مشرقین پر اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دی ہے اور مشرقین کا ٹھکانا جہنم ہے اس لیے ایک مسلمان کے لیے ایک مہاجر کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ شرک کو چھوڑے اور اس طریقے سے توحید کو اپنائے توحید کو گلے لگائے اگر وہ توحید نہیں اپناتا ہے خالص اللہ کی بات نہیں کرتا شرک سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا ہے میرے بھائیوں جو بھی نیک عمل کرے گا بظاہر اس نیک امال کے اللہ ابرامین کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان تمام امال کو اللہ البرامین تباہ و برباد کر دے گا اللہ ابرام نے فرمایا وہ قدمنا علامہ فجا اللہ حبا منصورہ لوگ ہمارے پاس اعمال کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے بہت سارے اعمال ہوں گے زکاتے بھی ہوں گی حج بھی ہوگا اور اس نمازیں بھی ہوگی روزے بھی ہوں گے اور بہت سارے نیک کام ہوں گے لیکن اللہ البرامین فرماتا فضا اللہ ہو ہما منصور ہم ان تمام اعمال کو ذرات کی شکل میں اڑا دیں گے کیوں اس لیے کہ اس نے شرک کیا ہے اور شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال تباہ برباد ہو جاتے ہیں تو ہجرت کا واقعہ میرے بھائیوں یہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے ہجرت کا واقعہ ہمیں توقع سکھاتا ہے صبر سکھاتا ہے کہ اگر آپ توکل کرو گے بھروسہ کرو گے صبر کرو گے اللہ ابراہین تمہاری مدد کرے گا اور اللہ ابراہین نے ظالموں کو ڈھیر ضرور دے رکھی ہے لیکن اللہ ابراہین ظالموں کو ضرور پکڑتا ہے ظالموں کو رکی برتناک انجام تک پہنچاتا ہے یہ فرون کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہجرت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظالم کے لیے ہمیش کی نہیں ہے ظلم کے لیے ہمیش کی نہیں ہے اگر کسی کے لیے ہمیش کی ہے تو عدل کے لیے انصاف کے لیے صبر کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اللہ پر توقل اور بھروسہ کرنے والوں والوں کے لیے ان نمال اسرا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے رات کے بعد صبح سورج نکلتا ہے اور جتنی زیادہ رات تاریخ ہوتی ہے اس دن کا سورج اتنا ہی زیادہ تابناک ہوتا ہے لہذا حضرت کے واقعے میں محرم کا یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو اس سے بڑے بڑے مسائل بڑی بڑی پریشانیاں امت مسلمہ پر گزری ہیں اللہ کا دین ہے اللہ اپنے دین کو باقی رکھے گا ظالموں کو ان کی برتناک انجام تک پہنچا کر کے رہے گا یہ اللہ ابامن کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نظام کے مطابق عمل کرتا ہے لہٰذا اے مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا گھر میں کے اندر کہا تھا کہ اگر یہ کفار و مشرقین اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں پکڑ لیں گے دبوچ لیں گے ہمارے بھی نے فرمایا تھا اللہ تعظم ان اللہ ہمانا اے ابو بکر تم غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ہے ماں کب اس نے اللہ تعالیٰ سما ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہر برامین ہے اللہ جن کی مدد کرنے والا ہے اللہ جن کی حمایت کرنے والا ہے اللہ ہر برامین اپنے کلمے کو بلند کرنے والا ہے اور جو کافروں کا کلمہ یعنی شرک ہے اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود محفوظ کرنے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو غم نہ کرو صبر کرو توکل کرو اسباب اختیار کرو اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیا اور اس طریقے سے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے مکہ کو خیر آباد کہا اور جب آپ مکہ سے نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا تھا اللہ ان کی لخیر عرض اللہ وہ احب و عرض اللہ اللہ خرش تو من کی ماں خرچ سون ترمیزی کی روایت ہے کہ ماں نبی نے فرما اللہ کی قسم تو سب سے بہترین زمین ہے سب سے بہتر جگہ ہے اللہ کو سب زیادہ محبوب جگہ ہے اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نکالتے تو میں یہاں سے ہر نہ نکلتا کہ مکہ کی سرزمین کو آپ نے خیرآباد کہا آپ نے قربانی پیش کی یہ اسلام قربانیوں کو یاد دلاتا ہے ہم سے قربانی چاہتا ہے مال کی قربانی چاہتا ہے جان کی قربانی چاہتا ہے وقت کی قربانی چاہتا ہے ہر طرح کی قربانی چاہتا ہے صاحب کرام نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اور ہجرت کے واقعے میں بچوں نے بھی عورتوں نے بھی بوڑھوں نے بھی اور نوجوانوں نے بھی سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا لہذا حضرت واقعہ میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بڑا یہ اہم واقعہ ہے اس واقعے کے اندر ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے ان حالات میں جن حالات میں آج مسلمان دو چار ہیں جس طریقے سے مغلوب و مقہور ہیں کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنے ماننے والوں کو اپنے لانے والوں کی مدد کی لیکن سچے ایمان کی ضرورت ہے ان کم کوئی سب تقدام حکم اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر رکھے گا سچے ایمان کی خالص ایمان کی خالص توحید کی اللہ پر سچے کی اور اعتماد اور بھروسے کی ضرورت ہے وہ ایسا ایمان نہ ہو کہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر شک بھی ہو توحید کے ساتھ ساتھ انسان شرک بھی کرنے والا ہو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا لہذا یہ واقعہ ہمیں ان تمام چیزوں کی یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو طاقت و قوت عطا فرمائے اللہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر فتح و کامیابی عطا فرمائے اللہ ابامین مسلمانوں کے حالات بدل دے اور اس طریقے سے اللہ حربان ابامین جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے توحید پر قائم رکھے شرک سے اللہ ابامین ہم سب کو دور رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ القم فرقان عدیم و ناسانی و یا کم بلاۃ ذکل حکیم ان تعالیٰ جواد الکریم ملکم بر الرف الرحیم